اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم حبیبنا و حبیب رب العالمین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل الاختتا من لسانی یفقہ قولی و جعل لی وزیرا من اہلی ہم پچھلی نشست میں منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جب آپ نے رمی کی جمرہ اخبا پر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مینا کے میدان میں تشریف لے آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا مہاجرین قبلے کے دائنی جانب تھے اور انسار بائیں جانب اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں نظم و ضبط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ صفے باندھی ہوئی تھی اور پیارے نبی اونٹنی پر سوار تھے اور جس میں مبارک پر کوئی سرخ چادر تھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بہار تھی اور حضرت اسامہ بن زید پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قرآن قربان آپ پر کروڑوں بار درود و سلام ہوں آپ نے نظر اٹھا کر اس عظیم شان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے ادا کرنے کے دوران جو تیئیس سال آپ نے گزارے تھے ان سالوں کے نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا زمین سے آسمان تک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا تھا قبول اور حق قبول کرنے کا نور جو ہے وہ چمک رہا تھا اللہ کی تقدیر کے مطابق سابقین انبیاء کے فرائض ان کی تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر سخت ہو گئی تھی دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کے مکمل ہونے کی خوشخبری کائنات کے ذرے ذرے کی زبان سے سن رہی تھی یہ ایک نئی شریعت ایک نئے نظام ایک نئے عالم کا آغاز تھا تاریخ نے کروٹ لی تھی اور اسلام کی سربلندی کے دور تھا یہ اور آپ اسلام کی سربلندی کا آغاز ہو گیا تھا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا حضرت علی آپ کی بات سن کر دہراتے جاتے تھے کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا مکبر کا کام کر رہے تھے مگر بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سماعت اتنی تیز کر دی کہ اپنے مقام پر بھی آپ کی بات سن رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتدا میں جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا زمانہ پھر پھرا کر آج اسی نقطے پر آ گیا ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو حج تھا نا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا کیونکہ اس کا سبب یہ تھا کہ حج کے جو مہینے تھے حرمت والے مہینے ان میں کسی قسم کی کنٹریزی اور جنگ کرنا جو تھا وہ جائز نہیں تھا تو اربوں نے جنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی مہینہ کم کر دیا کرتے تھے اور کسی سال کوئی مہینہ بڑھا دیتے تھے اور بعض روایات کے مطابق کیلنڈر کو اپنی جگہ پہ کرنے کے لیے پر ہر تین سال بعد ایک مہینے کا اضافہ بھی کر دیتے تھے اور کبھی کسی سال کسی مہینے کو حرمت والا کر دیتے تھے اور کبھی کسی کو کر دیتے تھے اور وہ اس لیے تاکہ وہ جنگ و جدل کو جاری رکھ سکیں تو آج وہ دن آیا کہ اس عظیم الشان اجتماع میں حرمت والے مہینوں کا تعین کر دیا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے حرام ہیں تین تو متواتر ہیں ذوالقادہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ جو جماعت اور شعبان کے بیچ میں ہے اور بہنوں دنیا میں عدل و انصاف اور ظلم و ستم کی وجہ صرف تین چیزیں ہیں جان مال اور آبرو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے خطبے میں اس کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے لیکن اہل عرب صدیوں کے صدیوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بار بار تاکید کی ضرورت تھی اور آج آپ وسلم نے اس کے لیے بڑا بلیغ انداز اختیار فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کچھ معلوم ہے آج کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہے کہ لوگ سمجھے شاید آپ آج کے دن کا کوئی نیا نام رکھیں گے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے لوگوں نے کہا بے شک ہے پھر ارشاد ہوا یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے پھر اسی طریقے سے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دیر تک خاموشی اختیار فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ ذوالحجہ نہیں ہے لوگوں نے کہا ہاں بے شک یہ ہے پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے تھوڑی دیر خاموشی فرمائی اور لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آج آپ اس شہر کا اس مہینے کا اور اس شہر کا کوئی نیا نام تجویز فرمائیں گے لیکن آپ سے سم نے فرمایا کہ یہ بل بلد الحرام نہیں ہے لوگوں نے کہا بے شک ہے اور جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح سے بیٹھ گیا کہ آج کا دن بھی مہینہ بھی محترم ہو چکا اور یہ شہر یہ مہینہ بھی حرام ہے یہ دن بھی حرام ہے اور خود یہ شہر بھی محترم ہے کہ اس دن اس مقام اور اس شہر میں خون ریزی اور جنگ جائز نہیں تب آپ نے فرمایا تو تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت و آبرو تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر میری پیاری بہنوں قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدل اور باہمی خون کا نتیجہ رہی ہے اور آپ تو ایک کلاس زوال قومیت کے بانی بن کر آئے تھے نا تو آپ نے باواز بلند اعلان کیا کہ دنیا سے جنگ و جدل کا خاتمہ ہو جائے خون ریزیوں کا خاتمہ ہو جائے آپ نے فرمایا لو لوگوں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا اور ظلم و ستم کا ایک پہلو پیاری بہنوں یہ بھی رہا ہے کہ اگر خاندان میں کسی ایک چھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اس خاندان کا ہر فرد اس جرم میں شریک سمجھا جاتا تھا اصلی کے بھاگ جانے یا روپوش ہونے کی صورت میں بادشاہ اس خاندان کا میں سے جس پر بس چلتا تھا اسی کو سزا دیتے تھے دے دیا کرتے تھے باپ کے جرم میں بیٹے کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا بیٹے کے جرم کا اعضا باپ کو اٹھانا پڑتا تھا اور یہ بڑا ظالمانہ قانون تھا جو مدت سے دنیا میں حکمران تھا اگر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا تھا لتا ضرور واضح تم وزرا اوپرا اور اس آیت کے ذریعے قانون کی روح سے ظلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا لیکن اس وقت چونکہ دنیا کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا نظام سیاست ترتیب دے رہے تھے تو آپ سسر میں اصول کو بھول نہیں سکتے تھے آپ اس کو فراموش نہیں کر سکتے تھے آپ نے فرمایا ہم مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے ہم باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا جواب دے باپ نہیں ہے میری پیاری بہنوں اور اب بڑی امنی اور بے ترتیبی کا شکار رہا اور ہر شخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا اور کسی دوسرے کی ماں تحتی اور فرما برداری کو اپنے لیے باعث شرم سمجھا جا کرتا تھا تو آپ سلسم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حبشی نکٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور آپ جانتی ہیں کہ عرب کا ریگستان کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے روشن ہو چکا تھا خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکا تھا توحید کے مرکز جسے ابراہیم نے بنایا تھا تمام فتنہ پرور قوتیں جو تھیں وہ ختم ہو چکی تھی اس بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب تمہارے شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی البتہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی فرائض یاد دلائے فرمایا صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو پانچوں وقت نماز پڑھو رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو اور پھر احکام کی اطاعت کرو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کیا فرمایا کیوں میں نے پیغام الہی پہنچا دیا سب بول اٹھے ہاں میں اللہ تو گواہ رہنا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ لوگوں سے گواہی لی اور اللہ کو گواہ بنایا پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمات ان تک پہنچا دیں جو آج موجود نہیں ہیں خطبے کے اختتام پر آپ سر نے پھر سارے مسلمانوں کو الوداع کہا منا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے رہے کہ حج کے مسائل سیکھ لو مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو میں نہیں سمجھتا کہ سچ کے بعد میرے ساتھ دوسرے حج کی نوبت آئے گی اور یہ بھی فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں خطبے کے بعد ہی لوگ آپ سب کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور مناسب کے حج کے بارے میں پوچھنا شروع کر اس دن آپ سے جس کسی نے بھی کسی کام کے بارے میں سوال کیا کہ میں نے وہ پہلے کر لیا یا بعد میں کر لیا آپ نے یہی فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو اب کر لو کوئی حرج نہیں دوسرا آیا اس نے کہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی فرمایا اب کنکریاں مار لو کوئی حرج نہیں پھر ایک آیا اور کہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف کر لیا فرمایا اب کنکریاں مار لو کوئی حرج نہیں ایک شخص نے پوچھا میں نے شام ہونے کے بعد کنکریاں ماری ہیں فرمایا کوئی حرج نہیں ایک اور شخص آیا اور کہا میں نے سر منڈوانے سے پہلے طواف کر لیا فرمایا اب سر منڈوا لو اور بال ترشوا لو کوئی حرج نہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رمی قربانی سرمنڈانہ طواف صحیح جس چیز کے بھی آگے پیچھے ہو جانے کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا آپ یہی فرماتے اب کر لو کوئی گناہ نہیں جس نے کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور ظلم کیا اس پر گناہ ہے اور وہ ہلاک ہوا اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہی سامان اتار لیا اور وادی میں نام قیام کیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ یعنی بہنوں اب ہم وقفہ کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے پھر انشاءاللہ ہم آگے قربانی کے موضوع پر چلے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیسے کی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے سبحانک اللہم و حمد کا نشد اللہ الہ الا انتا پہ رکا و نتوب رکا و صلی اللہ علیہ وسلم